حضرت عبد اللہ مبارک رحمتہ اللہ تعالی علیہ ہماری امت کے ان بزرگوں میں سے ہیں کہ جن کا نام آتے ہی دل میں عقیدت اور محبت کی فوائیں محسوس ہوتی ہیں ان کا ذکر پہلے بھی اس مجلس میں کئی مرتبہ مختلف واقعات میں ان کے بیان کرتا رہا ہوں یہ دوسری صدی ہجری کے بالکل اوائل کے بزرگوں میں سے ہیں بلکہ پیدائش تو غالباً پہلی صدی ہجری کے آخر میں ہوئی ہے اور اس زمانے ہیں جب جبکہ نبی سرور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے سو سال بھی پورے نہیں ہوئے اس وقت کے یہ بزرگ ہیں اور جتنی حدیث کی کتابیں مشہور ہیں سیاہ سطح امام بخاری سے لے کر امام ابن ماجہ تک ان میں سے سب سے پہلے سب سے متقدم ہیں سب کے بزرگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ہیں بلکہ ان کے شاگرد بھی ہیں اور اس زمانے سے ہیں جبکہ عالم اسلام علم و فضل کی ان بڑی بڑی شخصیتوں سے جگمگا رہا تھا اور جس خطے میں دیکھیے بے نظیر شخصیتیں موجود تھیں اس زمانے میں یہ پیدا ہوئے تھوڑا خان کے مرد کے اندر اور پھر بعد میں میں جا کر عراق آباد ہوئے بغداد کے اندر قیام رہا اور عجیب و غریب حالات ہیں ان کے اچھا آج تھوڑے سے حالات ان کے عرض کر دوں ان بزرگوں کے تذکرے میں بھی بڑا نور ہے اور بڑی برکت ہے ان کے کے ایک ایک واقعے اندر یہ تاثیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے دلوں کی دنیا بدل گئی شاید پہلے بھی سنایا ہوگا ان کا یہ قصہ میں نے آپ کو یہ بڑے امیر کبیر گھرانے کے ایک فرق تھے بڑے رئیس کے خاندان اور اگر شاہ العزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بستان المحدثین میں ان کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ان کا ایک بہت بڑا باپ سیب کا باغ اور یہ بڑے امیر کبیر تھے اور بڑے آزاد منش جیسے امیر کبیر لوگوں میں آزادی ہوتی ہے اس طرح کی آزادی تھی نہ علم سے کوئی تعلق خاص نہ دین سے کوئی خاص تعلق اللہ بچائے پینے پلانے والے اور گانے بجانے والے جو شیب کا باغ تھا اس میں سیب آیا کرتے تھے آیا گنجے تھے جب سیب کی فصل آئی سیب کا موسم آیا تو انہوں نے سوچا کہ میرا اپنا باغ ہے تو اپنے گھر سے بعد ہی میں جا کر اپنے اہل عیال سمیت منتقل ہو گئے کہ وہاں پر رہیں گے ذرا سیب بھی کھائیں گے اور ذرا شہر سے باہر ایک تفریح کی طرح ہوگی وہاں جا کے مقیم ہو گئے اور حصہ بڑا رسی تھا دوستوں کو بلایا باپ کے اندر رات کو محفل جمی گانے بجانے کی اور ساتھ ساتھ پینے پلانے کا دور بھی چلا اور اسی میں خود اس کے جو ہوتا ہے رباب یا ساز جو ہوتا ہے موسیقی کا آلہ اس کے بجانے کے بڑے ماہر تھے بہت اعلیٰ درجے کی موسیقی بڑے اعلیٰ درجے کے موسیقار تھے تو پینے پلانے کے بعد وہ شام رباب جو تھا اس کو بجاتے رہے ادھر اللہ بچائے اس کا نشہ اور ادھر یہ موسیقی کی دانے اس میں نشے کے عالم میں اسی میں نیند آ گئی اس حالت میں سو گئے کہ وہ ساز یا رباب جو کہ تھا وہ گود میں رکھا ہوا تھا اس کو بجاتے بجاتے سو گئے آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو اس طرح پایا کہ گود کے اندر وہ ساز رکھا ہوا ہے اب اس کو بجانے کی پھر کوشش کی تو وہ بچتا ہی نہیں اس میں سے آواز ہی نہیں آتی تو خود ماہر بھی تھے اس کے اس گھر گڑبڑ کچھ جائے تو مرمت بھی کر لیتے تھے تو اس کے تار وہاں کچھ ملا کر مرمت کرنے کی کوشش کی مرمت کی پھر بجایا پھر نہیں بچتا پھر اس کو کچھ تھوڑا بہت ٹھیک ٹھاک کیا اب جو بجایا تو بجائے اس کے اس میں سے موسیقی کی آواز آئے پرانے کریم کی ایک آیت کی آواز آئی یعنی عجیب عجیب انداز سے خطاب کرواتا ہے اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کا دل اللہ کا ذکر کے لیے اللہ کے ذکر کے لیے پسیجے اور اللہ نے جو حق بات اس قرآن کے اندر اتاری ہے اس کے لیے ان کے دل گدار دلوں میں گدار پیدا ہو کیا اب بھی اس بات کا وقت نہیں آیا یہ آیا جو بجاتے ہیں تو وہ آواز نکلتے ایک روایت میں یہ ہے کہ سانج میں سے آواز نکل رہی تھی اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اسی جس جگہ بیٹھے ہوئے بجا رہے تھے تو وہاں درخت تھا اس درخت کے اوپر کوئی پرندہ تھا وہ پرندہ اس پرندے کے منہ سے آواز آ گئی اللہ تعالیٰ یہ آواز آئی یہ لطیفہ تھا اللہ تبارک مطالعہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کو منظور تھا بس جس وقت یہ آواز سنی دل پر چوک کہ جب تک سارے عمر میں نے کس کام کے اندر گوائی ہے کس کام میں گزاری ہے بس سنتے ہی فوراً جواب نے فرمایا جو بیا یارب کے سد آن بیا یارب کے سد آن کہ اے پروردگار وہ وقت آ گیا اب میں اپنے ان سارے مشوروں کو سارے رنگوں کو چھوڑتا ہوں اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں چنانچہ سارے یہ کام دھندے چھوڑ کر وہ جو کچھ بری عادتیں پڑی ہوئی تھی ان کو چھوڑا اور ہمارا دین کی طرف بدل دو یا تو یہ عالم تھا کہ رات کے وقت میں بھی ساگر آباد کی محفلیں جمی ہوئی ہیں پیلے پلانے کا مشغلہ ہو رہا ہے یا یہ عالم بنا کے اس کتاب سے مولف بن کر دنیا سے بن کتاب سے بن سکتا ہے کہ آج ساری امت مسلمہ کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں ان کے احسانات اللہ تبارک اٹھا نے علم و فضل کا وہ مقام بخشا وہ مقام بخشا کہ حدیث کے اندر بہت سے راضی ہوتے ہیں علماء بڑے بڑے علماء ہیں ان کے اوپر بھی تنقید کی گئی ہے امام بخاری بھی تنقید سے نہیں بچے امام بنیفا نہیں بچے امام شافی نہیں بچے بڑے بڑے کے اوپر تنقیدیں ہوئی ہیں لیکن میری نظر سے اب تک کوئی آدمی ایسا نہیں گزرا جس نے عبداللہ کے مبارک کے اوپر تنقید کی عبد اللہ مبارک کی حدیث میں اس کے بارے میں اس کی روایت کے بارے میں اس درجے کے بزرگ ہیں اور پھر دنیا سے ایسے ظاہر اپنے آپ کو کاٹا اور ایسے ظاہر بن کر دنیا سے رخصت ہوئے ان کے حالات میں لکھا ہے کیونکہ رئیس آدمی تھے امیر کبیر سے خاندانی ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ہر روز ان کے کھانے پر ان کے دسترخوان پر دس دس پندرہ پندرہ قسم کے کھانے ہوا کرتے تھے یعنی یہ حالات میں تبدیلی کے بعد بھی دس دس پندرہ پندرہ قسم کے کھانے ہوا کرتے تھے دسترخوان کے اوپر اور بڑا مجمع ہوا کرتا تھا کھانے کے اندر سارا مجمع وہ کھاتا رہتا تھا اور یہ روزے ہوا تھا ساری عمر تقریباً اس طرح گزری ہے کہ یہ خود روزے سے ہوتے تھے اور نئے نئے آدمیوں کو بلا بلا کر کھلا رہے ہیں دعوتیں کر رہے ہیں ان کے کھانے آپ پوری کر رہے ہیں دنیا سے اس درجہ مرد جہاں یہ پیدا ہوئے تھے خوراک کے علاقے میں اس شہر کے اندر جو ان کا مکان تھا اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ان کو اس کا صرف سہن مکان کا پچاس لمبا پچاس چوڑا تھا یعنی پچاس بائی پچاس کا سہن تھا اور وہ سارا کا سارا ہر وقت سے بھرا ہے کوئی مسئلہ پوچھنے آ رہا ہے کوئی علم حاصل کرنے آ رہا ہے کوئی اپنے ذاتی کی ضروریات کے لیے ان سے رجوع کر رہا ہے اس طرح آیا کرتے تھے لوگ پھر بعد میں جا کر بغداد میں جب آبادی چھوٹا سا گھر لے لیا اس کے اندر گمنامی کی زندگی بسر کرنے لگے تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ سے بڑے عالیشان گھر کو چھوڑ کر یہاں بغداد میں پہنچے ہیں چھوٹے سے گھر کے اندر تو یہاں کیسے آپ کا دل لگتا ہوگا کہنے لگے کہ الحمدللہ مجھے میرا دل زیادہ لگتا ہے پچھواتے کے پہلے لوگ میرے جفاق کو آیا کرتے تھے اور اب میں تنہائی کی زندگی گزارتا ہوں اور بس نماز پڑھی مسجد کے اندر اور پھر اپنے گھر میں چلا گیا تو کوئی میری طرف بہت زیادہ لوگوں کا ہجوم نہیں ہوتا تو یہ اجرت کی زندگی یہ تنہائی کی زندگی مجھے بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ پہلے میرے پاس لوگ ہوا کرتے تھے اور ہر وقت آتے جاتے تھے اب میں گھر میں جاتا ہوں تو میں ہوتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی گھر میں جا کر آبادی جی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ ہے دن رات اس میں مصروف رہتا ہوں تو اس واسطے یہ زندگی مجھے بہت رکھتا آپ کو پہلے بھی سنایا تھا میں واقع کے ایک مرتبہ برداشت کا ایک اور عراق کا ایک شہر تھا رکھتا ہوں برداشت کے پیک اب تو محلہ بن گیا تو وہاں وہاں پر ہارون رشید کا زمانہ تھا تو وہ بیٹھا ہوا تھا اپنی والدہ کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ برج میں تو دیکھا کہ ایک شور خون فصیل شہر کے فصیل کے پاس تو اس کو ہوا کہیں پتہ نہیں کوئی دشمن آ گیا کوئی غنیم چڑھایا کسی نے حملہ کر دیا معلومات کرو معلومات جو کہ پتا نہیں چلا کہ عبداللہ مبارک رفتہ شہر میں آئے ہیں تو ان کے استقبال کے لیے لوگ جگ در جگ شہر سے باہر نکلے اور میں نے اپنے بھائی نے مالی فصل اللہ صدر سے سنا کہ اسی استقبال کے دوران ان کو چھینک آ گئی تھی ابلال مبارک کو اور انہوں نے الحمدللہ کہا اس کے جواب میں پورے مجمع نے یہ خبر کر لاکھ کہا اس سے یہ سو ہوا تو ہارون نشید کی جو بیوی لوائل کا جو بات کر لی تھی انہوں نے کہا کہ ہارون تم سمجھتے کرو تو تم بہت بڑے بادشاہ ہو ابھی دنیا میں تمہاری حکومت ہے لیکن سچی بات یہ ہے کہ بادشاہ تو ان لوگوں کا ہے ہاں۔ کہ یہ ہے بادشاہ جو دلوں پر بادشاہی کر رہے ہیں کوئی پولیس کوئی پولیس کا ہر ان لوگوں کو بھیج کر نہیں لایا کسی کا دلا وبائل کی محبت ہے جنہوں نے جس نے لوگوں کو یہاں پر جمع کر دی تو یہ مقام اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بخشا عجیب عجیب حالات ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے دولت بہت دی دنیا دی لیکن وہی بات کہ دنیا آتا فرمائی دنیا کی محبت سے خالی رکھا وہ جو کسی نے کہا کہ دنیا ہاتھ میں ہو دل میں نہ ہو دنیا ہاتھ میں ہو دل میں نہ ہو تو وہ کیفیت اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی اس درجہ کے مثالیں ملنی مشکل ایک مرتبہ وہاں جب خوراسان میں رہے تھے تو ارادہ کیا حج کا تو بستی کے بہت سے لوگ لوگوں کو پتا چلا کہ حج کو جانے جانا چاہ رہے ہیں تو بستی کے لوگ وقت بنا کے آ گئے کہ اگر ہفتہ آپ کے ساتھ حج کریں اچھا خاصا بڑا مجمع ہم تو آپ کے ساتھ حل کرنا چاہتے ہیں تاکہ حج کے اندر آپ کی صحبت میسر کہ اچھا ٹھیک ہے ہمارے ساتھ حج کرو باقی سب اپنا اپنا خرچہ میرے پاس جمع کرا جو کچھ کرایہ وغیرہ کا خرچہ ہو وہ سب جمع کرا دو اپنا تاکہ میں خرچ کرتا ہوں تو جتنے آدمی میں بیس پچیس تیس کتنے آدمی ہوں گے ان سب میں لا کے اپنے اپنے پیسے جمع کرا دیے بلا ہر ایک نے اپنی تھیلی لگا کے دے دی وہ ساری تھیلیاں صندوق میں دی اس کے بعد ہر کو چلے اب جناب سارے ساتھیوں کی سواری کا کرایہ سب کے کھانے کا انتظام سب کرتے رہے کرتے رہے یہاں تک کہ جب حج مکمل ہو گیا مدینہ منورہ گئے تو ہر ایک سے پوچھا بھائی تمہارے گھر والوں نے کچھ کہا ہوگا تو مدینہ شریف سے کیا چیز لے کے منگوائی تم سے تو مجھے ایسے کیا چیز لے کے لے کے جاؤ کسی نے کہا کہ چیز کا خریدوا دوں لے کر گئے ایک ایک آدمی کو خریداری کروائی پھر مکہ مکرمہ واپس آئے پوچھا کہ بھائی تمہارے گھر والوں نے مکہ مکرمہ سے کیا لانے کو کہا تھا انہوں نے بتایا وہاں جی، چیز منگوائی تھی تمہیں وہاں کی وہ خریداری کروائے مکے کی وہ خریداری کروائے سب کرا کے واپس فراسان پہنچے فراستان پہنچ کر سب کی عالیشان دعوت کی اور دعوت ہم نے ہر ایک کو تحفے پیش کیے اور تحفے پیش کرنے کے بعد پھر وہ صندوق کھولا اور صندوق کھول کے جس جس سے تھالی دی تھی ہر ایک کو اس کی تھالی لگا چلو یہ تمہاری تھالی اس طریقے سے سخاوت کے ذریعہ بہائے اس لیے وہ لکھا ہے کہ ایک مسئلہ جانے کہ حج کو حج بہت کرتے ہیں تو حج کو جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا راستے میں جو قافلہ تھا تو قافلے والوں کے پاس کوئی مرغی تھی وہ مر گئی تو مرغی اٹھا کے انہوں نے پھینکی کہیں کوڑا تھا کوئی کوڑا کوڑے کا تھا اس میں لے مرغا مرغی کو لے جا کے ڈال دیا قافلے والے آگے جا رہے تھے پیچھے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ مرغی انہوں نے پھینک کے چلے گئے قریب کی بتی سے ایک لڑکی نکلی اور وہ ایسی جھپٹی اس مرغی کی طرف اور جا کر اس نے مردہ مرغی کو اٹھایا اور کپڑے میں لپیٹا اور تیزی سے بھاگ کے اپنے گھر میں یہ حیران ہوئے کہ مردہ مرغی کو اس طرح رغبت کے ساتھ لے جانے والی کون ہے جا کر رقبت جی پوچھا تو بھائی کون ہے کیا بات ہے جب بات کٹولا تو اس نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ میرے والد کا ہو گیا انتخاب جو ہمارے گھر میں باہر کمانے والے میری ماں بیوہ ہے اور میں اطرا لڑکی ہوں اور ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے ہم کئی روز سے اس حالت میں ہیں جس حالت میں شریعت نے مردار کھانے کی اجازت دے تو یہ یہاں پر جو کوئی مردار لا کے ڈال دیتا ہے وہی کھا لیتا اس حالت میں اگر بلا مبارک کے دل پر چوٹ لگی انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کے بندے تو اس حالت میں ہے تو تھا سب گزارا کر رہے ہیں اور میں حج کرنے جا رہا ہوں تو اپنے ساتھ جو اپنا جو معاون تھا اس نے کہا کہ بھائی تمہارے پاس کتنے ہیں پیسے ہیں اس نے کہا جی، میرے پاس ہزار دینا ہے کہ دو ہزار دیا ہے اس کی تعداد بتائی کہا کہ بات ایسا کرو کہ اب یہ اس میں سے ہمیں واپس جانے کے لیے جتنا دینار کی ضرورت ہے بیس دینار وہ تو رکھ لو اور باقی سب اس لڑکی کو اور اس سال نہیں کرتے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ اس کے اس لڑکی اور اس کے گھر والوں کو جو فائدہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے احمد سے امید ہے کہ انشاءاللہ حد سے زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اگل سوال اس میں عطا فرما دیں یہ کیا تھا میڈم ایک نے دو ایک بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے فضائے ان کو عطا فرمائے تھے کہ ہم لوگ تو تصور بھی نہیں کرتے ایک اور واقعہ آ گیا ایک مرتبہ یہ ان سے یہ جایا کرتے تھے ایک شہر میں تو وہاں ایک نوجوان آ کر ان سے ملا کرتا تھا اور وہ آ کر کبھی مصیبت لکھتا تھا کبھی کوئی باتیں کیا کرتا تھا تو ایک مرتبہ جانا ہوا رفتہ اسی شہر میں تو وہاں جا کر دیکھا تو وہ نوجوان غائب تھے ملا ہے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی وہ ایک نوجوان تھا جو ہمیشہ مجھے یہاں پر ملا کرتا تھا وہ کہیں نظر نہیں آ رہا کہاں گیا لوگوں نے بتایا کہ جی اس کے اوپر قرضہ بہت ہو گیا تھا تو جو اس کا وہ جو جس کا قرضہ تھا اس کے ذمے اس نے اس کو گرفتار کرا جیل میں ان کو بڑا دکھوا کہنے لگے کتنا قرضہ تھا اس کے دن میں تمہارے ہوا کہ دس ہزار دینار اس اس کا کے اوپر قرضہ ہو گیا جس کی وجہ سے جیل میں ہے معلوم کیا کہ کس کا قرضہ تھا پتا پوچھتے پوچھتے اس کے سب کے پاس پہنچے اور جا کر کہا کہ بھائی تمہارے ہمارے دوست تھا اس کا قرضہ تمہارے دن میں ہے اس کی وجہ سے وہ جیل میں میں ہے تو تمہیں قرضہ تمہارا چکا دیتا ہوں ادا کر دیتا ہوں لیکن ایک شرط ہے میرے سامنے گوالا سر کیا کہ میرے سامنے قسم کھاؤ کہ میرے جیتے جی جب تک میں زندہ ہوں اس کو بتاؤ گے نہیں کہ کس نے یہ پیسے دیا کس سے قرض تو دس ہزار روپیہ رہا کروا دیا تو وہ جا کر اس نے جیل والوں سے کہا کبھی میرا ہو گیا اس کو رہا کر دو وہ وہاں سے چھوٹ گیا چھوٹنے کے بعد جب شہر میں آیا تو اس کو پتا لگا کہ یہاں شہر میں کچھ دن عبداللہ مبارک آئے ہوئے تھے پوچھا لوگوں سے کب گئے کہاں نکلے پوچھا پاچھا تو لوگوں نے بتایا کہ ابھی نکلے تو پیچھے دوڑا جا کر پکڑ لیا تو اگلا رات نے پوچھا کہ بھائی کیا تم کو سنا تھا کہ جیل میں ہو کہنے لگے جہاں میں جیل میں تھا مگر اب اللہ تعالیٰ نے رہائی کا دی اب کیسے نکلے کہنے لگے کہ مسجد اللہ تعالیٰ نے کوئی گاڑی سے رشتہ بھیج دیا اس نے میرا قرضہ ادا کر دیا اس واسطے مجھے رہائی مل گئی اور جو نے فرمایا کہ الحمد للہ تعالیٰ کا شکر ہے تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور میں بھی تمہارے لیے بہت دعا کر رہا تھا اللہ تعالیٰ تمہیں رہائی ادا کرنا ہے تو وہ آدمی کہتا ہے کہ ساری زندگی جب تک عبد اللہ مبارک سے ملاقات ہوتی رہی اس وقت تک مجھے پتا نہیں چلا کہ یہ ادا کرنے والے عبداللہ مبارک تھے کیونکہ اس کا قدم قائد تھی کہ زندگی بھر نہیں بتاؤں گا تو جب عبداللہ مبارک کی وفات ہو گئی تو اس نے مجھے بتایا کہ تمہاری رہائی کا کرو کہ رفظ اللہ ہے تو اس مقام کے یہ بزرگ ہے اللہ تو ان کا ان لوگوں میں کہیں کہ نام لیتے ہوئے بھی ان کا شرم آتی ہے اپنے آج آپ کو دیکھیں تو اور ان کی یہ کتاب ہے جو میں شروع کرنے جا رہا ہوں یہ کتاب بھی لکھی ہے کتاب الزہدی و رقائے اس کا نام ہے یعنی ان احادیث کا مجموعہ جن میں نبی کریم سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی تنظیم فرمائی ہے اور جن کو بڑھنے سے دنیا سے بے راستی اور آخرت کی فجر پیدا مراد اور معنی جمانا ایسی حدیثیں جن کو پڑھنے سے قلب میں گداس پیدا ہوتا ہے رقت ہوتی ہے دل نرم ہوتے ہیں روبیت دور ہوتی ہے ایسی حادث کو کرتے ہیں یا دیکھتا سارے معاذین جہاں تقریباً یہ مستقل بات کتاب ہوا کرتی ہوا کرتی ہے انہوں نے مستقل کتاب اسی موضوع پر لکھی ویسے کتاب روزوں اور بھی بہت سے کی میں جزا جذاک اللہ کی بھی ہے قرآن ابن حمبل کی بھی ہے قرآن جحافی کی بھی ہے لیکن یہ کتاب سب زیادہ مقبول اس لیے ہوئی کہ یہ اول تو بہت متقدم ہے اور اللہ تبارک نے ان کے ہر کام کے اندر برکت عطا فرمائی تو کیا ہوا کہ اللہ کے نام پر یہ کتاب شروع کریں کیا پہلے کہ اللہ تبارک بطالہ اس کی برکت سے ہمارے دلوں کے اندر بھی کچھ گرد پیدا فرما دیتے ہیں اور کچھ دنیا جو ہمارے دلوں پر چھائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آخرت کی کچھ فکر عطا فرما دیتے ہیں حدیثیں بھی ہیں اس میں اور صحابہ تازین کے آثار بھی ہیں ان کے کچھ واقعات وغیرہ بھی ہیں تو بڑی مفید چیز ہے اس کو اللہ کے نام پر شروع کیا ہے پہلی حدیث اس میں روایت کی ہے حضرت اللہ مبارک رحمہ نے اور وہ حدیث معروف حدیث ہے جو سیان کے اندر بھی آئی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعمتان مقبول کثیر من الناس فرمایا کہ اللہ تعالی کو کی ہوئی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سے لوگ ان کے بارے میں دھوکے میں پڑے نعمتیں وہ حاصل ہوتی ہیں تو انسان دھوکے میں پڑا رہتا ہے وہ نعمتیں کون سی ہیں ایک فرمایا افس صحت تندرستی اور ایک فراغ یعنی فراغت فرصت یہ دو نعمتیں اللہ تبارک مطالعہ کی جب تک انسان کو حاصل ہوتی ہے اس وقت تک دھوکے میں پڑا رہتا ہے دھوکہ یہ کہ اب تو تندرستی کا زمانہ ہے خیال بھی نہیں آتا کہ کبھی بیماری آئے گی فراغت کا زمانہ ہے خیال بھی نہیں آتا کہ کبھی مصروفیات اتنی بہت بڑھ جائے گی تو دھوکے میں یوں پڑا رہتا ہے کہ جب صحت تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اور فراغت عطا فرماتے ہیں تو وقت گزارتا رہتا ہے گزارتا رہتا ہے اچھے کاموں کو ٹلاتا رہتا ہے ڈراتا رہتا ہے یہ سوچ کر کہ میاں بھی تو بہت وقت پڑا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح سے محروم رہتا ہے